اور ان پر چاندی کے برتنوں ہیں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مسل ہو رہے ہوں گے